ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਐਡਾ ਸੱਕਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ ਹਲੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਖਤਰੇ ਫਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਸ مردانہ قوت ختم کرتا ہے بی بتا یہ ریٹ ہوئی high court Peshawar high court میں ہوئی لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تقریر تدبیر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمال دیا لیکن تقریر حادثات اچھا۔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 نے نے بانش آنا شروع جاندا سہولت ماں ماں پوی مال تے قدرت تک نظام بے شک جی۔ بے شک بے شک جنہ کوئی کسی دی خدمت کرتا ہے بے شک سکھی جمن جم کے کسی نو نو دے دے دے وہ وہ خدمت خدمت کرے بچہ ماں ماں نہیں جنہ دور کرو گے والدین پتر دی دی تو بچے پھر پیار بھی انہیں ہی کرے انہیں جو بچپن سے ماں وقت ماں میری پیت کری ہے ویکھنا چاہو کر کر رہا ہو وہ پھر قدمہ قدم چٹتا